یہ طالبان یہ غازی ہر بار جن کا کاری بات ان کی سلطنت میں عیبت ہے جن سے پاری یہ طالبان یہ غازی ہر بار جن کا کاری یہ طالبان یہ غازی ہر بار جن کا کاری شہباز میرے دین کے پرواز میں توانا سوئے محاذ ہر دم جاباز ہے روانا جن کی رگوں میں ایمان بن کے لہو ہے جاری یہ طالبہ یہ غازی ہر وار جن کا کاری کی سلطنت میں ہے بت جن سے تاری یہ غازی ہر بار جن کا کاری خوش خبریاں سنائے غم کی شب گرانے پتلے بار پالے جو سارے گرانے کرتے ہیں جو لہو ان کی آبیاری یہ طالبہ یہ غازی ہر وار جن کا کاری باطل کی سلطنت میں حیبت ہے جن سے پاری یہ طالبہ یہ غازی ہر وار جن کا کاری یہ طالبہ یہ غازی ہر وار جن کا کاری سودا کرو میں جن کے بس ایک ہی سمایا جادو کے کام آئے ہو پکرتا سپایا میں شہادت ساری یہ پانی بائی غازی ہر وار جن کا کاری بات ان کی سلطنت میں ہے بس ہے جن سے کاری یہ طالبا یہ غازی ہر وار جن کا کاری یہ طالبا یہ غازی ہر وار جن کا کاری الحاد ہے آگاہ ہے بھرم اشاک ہے نبی کے باری غازی ہر وار جن کا تاری باپ کی سلطنت میں ہے جن سے پاری کاری طالبائیں غازی ہر وار جن کا تاری یہ تالبائی غازی ہر وار جن کا تاری ہیں صبح نو کی یہ جب سپاہی بڑھتے ہوئے اجالے ظلمات کی تباہی خائف کے گاہوں میں اشرار کے ہواری یہ طالبہ یہ والی ہر وار جن کا کاری باطن کی سلطنت میں ہے ہے جن سے پاری یہ یہ غازی ہر وار جن کا کاری یہ یہ غازی ہر وار جن کا کاری اہل شباب کو جو افکار کی دے شولہ حریت کو ایمان کی ہوا دے وہ کہ جلتے ہیں جن سے ناری یہ بائیں غازی ہر بار جن کا باطل کی سلطنت میں ہے جن سے پاری یہ تالبائیں غازی ہر وار جن کا کاری یہ تالبائیں غازی ہر وار جن کا کاری قرآن کے پیام تکبیر کی اگاہ تابوت کی صفوں میں ایک پیر بے امان ان سے ہے دل گریبتا اسلام کے پجاری یہ طالبہ یہ غازی ہر وار جن کا تاری باطل کی سلطنت میں کہتے ہیں جن سے تاری یہ طالبہ یہ غازی ہر وار جن کا تاری یہ طالبہ یہ غازی ہر وار جن کا تاری سب رو رضا کے پیچر فکر و عمل کے ڈھالے ملت کی ناؤ کو طوفان میں سنبھالے دے جو زندگی کو سمجھے جو شرم ساری یہ یہ غازی ہر بار جن کا کاری تاریخ کی سلطنت میں ہے بس جن سے تاری یہ یہ غازی ہر بار جن کا کاری یہ یہ غازی ہر بار جن کا کاری مولا تیرے یہ دانی غم سے اٹے ہوئے مظلوم بے سمت پھر بھی ڈٹے ہوئے بھیجا سما سے نصرت دیکھی کی ان کی ساری یہ طالبہ یہ غادی ہر وار جن کا کاری باطل کی سلطنت میں بس ہے جن سے پاری یہ طالبائے غازی ہر بار جن کا کاری یہ طالبائے غازی ہر بار جن کا کاری غیرت کے یہ امی ہے ماں کے نازنی ہے رکھوالے سمتوں کے انمول یہ لگی ہے افغان ان کی محفل ہم کو سے پیاری یہ طالبہ یہ غازی ہر بار جن کا کاری باطل کی سلطنت میں ہے بس جن سے تاری یہ طالبہ یہ غازی ہر بار جن کا کاری طالبہ